السلام علیکم آج ہم اپنا آٹھواں لیکچر اس کورس کا شروع کرنے لگے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ سیونتھ لیکچر میں ہم نے بات چیت جو شروع کی تھی وہ نروس سسٹم کی کی تھی تو جب نروس سسٹم کی ہم نے بات شروع کی تھی تو میں نے نروس سسٹم کو ڈیوائڈ کیا تھا آپ کے لیے برین میں اور اسپائنل کارڈ میں سینٹرل نروس سسٹم کو ڈیوائڈ کیا تھا برین اور اسپائنل کارڈ میں اور پھر میں نے بات کی تھی پیریفرل نروس سسٹم کی تو آج ہم اپنا لیکچر کو بیسکلی پیریفرل نروس سسٹم سے شروع کریں گے جب ہم پیریفرل نروس سسٹم کی بات کرتے ہیں تو ہم بآسانی نروس سسٹم کو دو پارٹس میں تقسیم کر سکتے ہیں پہلا جو پارٹ ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں دا سومیٹک نروس سسٹم اور جو دوسرا پارٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں آٹونامک نروس سسٹم تو پہلا جو ہے سومیٹک نروس سسٹم یہ جو ہے یہ basically involve sensory and motor function ہماری ability to sense and our ability to move اور یہ یہ بیسکلی ہمارے اسکن اور مسلس جو ہے ان دو ایریاز پہ یہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے دوسرا جو ہے which is the autonomic nervous system یہ انٹرنل آرگنس کی جو فنکشننگ ہے یہ اس سے اس کا تعلق ہے اینڈ پرٹیکولرلی جب ہم انٹرنل آرگنس کی بات کرتے ہیں تو I mean to see the lungs and the intestines اور یہ برین کو ان کے ان کی فنکشننگ کے بارے میں بھی رپورٹنگ کرتا ہے so this is a very important element in that way جو سومیٹک نروس سسٹم ہے اس میں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا نروس سسٹم کی جب ہم بات کر رہے تھے خاص طور پہ جو اسپائنل کارڈ کی ہم بات کر رہے تھے کہ دو طرف سے نیورونس جا رہے ہوتے ہیں اس میں بھی سومیٹک نروس سسٹم میں بھی جو ایفرنٹ نیورونز ہیں آرگنس سے میسج اسپائنل کارڈ کی طرف لا رہے ہوتے ہیں یہ ایفرنٹ نیورونس ہیں اور جو ایفرنٹ نیورونس ہوتے ہیں دے کیری میسیجز جو مسلس کو ایکٹیویٹ کرتی ہے سچ ایز دا فیس یا ہمارے لیگس یا ہر وہ موومنٹ جو والنٹری موومنٹ ہم کہہ سکتے ہیں وہ افرنٹ نیورونز جو ہے ان کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اب سومیٹک نروس سسٹم سے ریلیٹڈ اس جگہ پہ میں ذکر کرتا چلوں ایک ڈس آرڈر کا بھی مائستھینیا گراوس جو ہے یہ ایک ایسا ڈس آرڈر ہے جس میں مسلز اور نیورونز انوالو ہوتے ہیں اور بیسیکلی اس ڈس آرڈر میں مین جو اس کی مینیفیسٹیشن ہے وہ ہے کہ جو مسلس ہیں وہ کمزور پڑنے شروع ہو جاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں آف دا مسل فنکشن اور یہ انویریبلی ہیڈ اور نیک کا ہوتا ہے تو جب یہ کنڈیشن آتی ہے تو انویریبلی جو پیشنٹ ہیں کئی دفعہ ان کی جو آئی لیڈس ہیں وہ ڈوب کرنی شروع کر دیتی ہیں آئی لیڈس جو ہے وہ پوری طرح سے کھلتی نہیں ہے وہ جس طرح ہلکی ہلکی بند ہوئی ہوتی ہیں وہ بند ہوئی رہتی ہیں اسی طرح کئی دفعہ یہ جو پیشنٹس ہیں they also report and talk about blurred vision وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں چیز کلیئرلی نظر نہیں آتی کئی پیشنٹس کہتے ہیں جی ہمیں لگتا ہے جیسا کہ آنکھوں کے آگے جالا سا ہے اور اسی طرح کئی پیشنٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یو نو سانس لینے میں دقت پیش آتی ہے کئی کہتے ہیں کہ جی ہمیں چیز کھانے میں چبانے میں یو نو حلق میں اندر فوڈ لے جانے میں پرابلم آتی ہے اور یہ کافی سیریس کنڈیشن ہوتی ہے کیونکہ اگر اس کنڈیشن کا وقت پہ اس کا علاج نہ کیا جائے تو it can also you know lead to paralysis and sometimes it can also be fatal ذہن میں آپ یہ رکھیے کہ یہ یہ جو کنڈیشنز ہوتی ہیں ان کے ان کنڈیشنز میں جو جو سائیکولوجیکل اسٹریس ہے یا یا جب ہم انڈر اسٹریس ہوتے ہیں تو پھر بھی ہماری کئی کئی سمٹمز ایسے ہیں جو اسٹریس میں ری اکر کر جاتے ہیں ریکر in that way psychological stress جو ہے وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے کئی دفعہ ایسی کنڈیشنز میں اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ آپ نے جب کلینکل سائیکالوجی کا کورس پڑھا ہوگا یا انٹروڈکشن ٹو سائیکالوجی کا کورس میں پڑھا ہوگا تو آپ نے اس میں اسٹریس کا امپیکٹ جو ہے ہیومن لائف کی کوالٹی پہ اور ہیومن لائف پہ یو نو اس سے آپ اچھی طرح سے واقفیت ہو گئے ہوں گے کیونکہ اسٹریس جو ہے that definitely triggers lot of conditions جن کو ہم سائیکوسومیٹک کنڈیشنز کہتے ہیں بلکہ ہم نے یو نو اپنے کورس کے شروع میں بھی ایک جگہ پہ ذکر کیا تھا سائیکوسومیٹک کنڈیشنز کا تو سائیکوسومیٹک کنڈیشنز جو ہوتی ہیں ان کے پیچھے انویریبلی اسٹریس جو ہے وہ ایک ٹریگرنگ فیکٹر ہوتا ہے دو یہ جو کنڈیشن ہوتی ہے سائیکوسومیٹک اس کی مینیفیسٹیشن تو فزیکلی ہوتی ہے آئی مین آرگنز ہی افیکٹ ہوتے ہیں لیکن جو کاز ہوتا ہے وہ کئی دفعہ فزیکل یا بایولوجیکل نہیں ہوتا بلکہ ایموشنل سٹریس ہوتی ہے یا کوئی اور اس طرح کی وجہ ہوتی ہے جس طرح فار انسٹنس آج ہی میرے پاس ایک کلائنٹ آیا میری پریکٹس میں اور انٹرسٹنگلی دیکھنے میں یہ آیا کہ he some weeks back had had gone through stroke اور وہ اسٹروک کی جب ریزنس میں نے پروو کرنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے بتایا کہ one of the reasons probably for that stroke حالانکہ stroke is a very physical condition وہ اس کے خیال میں وہ یہ تھی کہ وہ پچھلے کئی مہینوں سے he was under a lot of stress because اس کی اس کی جو جاب تھی he was told that he will have to leave his job you know in three months time and will be golden handshake تو وہ کہنے لگا کہ دو ایک لیول پہ مجھے پہلے سے وارن کر دیا گیا تھا اور بتا دیا گیا تھا کہ جی مجھے تین مہینے کے بعد جاب چھوڑنی ہوگی اور جو گولڈن ہینڈ شیک بھی مجھے ملنا تھا وہ بھی اچھا ملنا تھا لیکن وہ کہنے لگا کہ میں نے کیونکہ ساری زندگی جاب میں گزاری ہوئی تھی تو مجھے اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں لائف کے اس جنکچر پہ یو نو ساٹھ سال کی عمر میں آ کے اب میں نئی کیا چیز کر سکتا ہوں will I be able to find a job اور not will I you know what would I do with my life because I key not stay home and leave home and not do anything تو اس طرح کی اسٹریسز بھی جو ہیں وہ کئی دفعہ ایسی کنڈیشنز یا ایسی کرونک کنڈیشنز جیسے کہ آپ کو میں نے ایک پہلے لیکچر میں بھی بتایا تھا ہیلتھ سے ریلیٹڈ وہ کہ جی chronic conditions like you know strokes like you know اپنا کارڈیک پرابلمس جو ہیں یہ کئی دفعہ اسٹریسز بھی کاز کر سکتی ہیں اب آپ کی اسکرین پہ آپ ایک ڈائگرام دیکھ رہے ہوں گے جس میں بڑے واضح طریقے سے it is shown that in the autonomic nervous system we can separate it and we can divide it اس سسٹم کو ان ٹو ڈیویژنس اور ایک جو ڈوین ہے اس کو ہم سمپتھیٹک ڈوین کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں تو سمپتھیٹک اور جو ہے یہ بالکل اپوزٹ ویز میں ایکٹ کرتے ہیں آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ یہ جو سمپتھیٹک نروس سسٹم ہے اس کا کیا کام ہے وٹ ڈز اٹ ڈو تو سمپتھیٹک سسٹم جو ہے یہ ہیلپ کرتا ہے ہمیں موبلائز کرنے میں اپنی انرجی کو جب کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے جب ہمیں فوری طور پہ یو نو اپنے آپ کو کسی چیز میں کے لیے ایڈجسٹ کرنا پڑے یا تیار کرنا پڑے یا ایکٹ کرنا پڑے یا ہمیں بڑی اسٹرانگ ایموشنس کی ضرورت ہو یو نو اسٹرانگ ایموشنز جو ہیں وہ غصے کی بھی ہو سکتی ہیں وہ خوشی کی بھی ہو سکتی ہیں وہ فیئر کی بھی ہو سکتی ہیں یا ہمیں کوئی ایسی ایکٹیویٹی یو نو جو بڑی اسٹرینوس قسم کی ایکٹیویٹی ہو ایک دم سے یو نو ہمیں اس میں انوالو کرنا ہو تو this is when this system sort of come comes in the full play آپ نے فار انسٹنس ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ وہ دکھاتے ہیں کہ مارشل uh, آرٹس کے جو لوگ ہیں وہ کئی یو نو پلانکس اور ووڈ رکھ کے اور پھر اس کو ایک ہی گو میں ان کو توڑتے ہیں in that process of to hit the wood and to break the wood جو انہوں نے رکھے ہوتے ہیں you know that is the kind of situation جہاں پہ ہمارا سمپتھیٹک نروس سسٹم جو ہے وہ فور پلے میں آ جاتا ہے you you know know actually it to work اسی طرح ایک اور مثال میں آپ کو ایسے دینا چاہوں گا کہ لیٹ سے کہ آپ یو کراسنگ اے اسٹریٹ آپ ایک سڑک پار کر رہے تھے اور ایک دم سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت تیز گاڑی you know car coming at a very high speed وہ آتی ہے اور اور بریک مارتی ہے اچھا جب وہ بریک مارتی ہے تھے اسپیڈ پہ تو ایک دم سے یو نو آپ بھاگتے ہیں اور اس کے رستے سے کار کے رستے سے اپنے آپ کو ایک دم سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس طرح کی سچویشن میں جہاں پہ انسٹنٹ ایک ایکشن لینے کی ضرورت ہوتی ہے تو ہماری باڈی جو ہے that goes through simultaneously several changes for example اس طرح کی سچویشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ہارٹ ہے وہ ایک دم سے وہ اسپیڈ اپ ہو جاتا ہے اس کی وہ ایک دم سے اس کی اسپیڈ جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یو you نو know, صرف اسپیڈ ہی تیز نہیں ہوتی بلکہ جو ہماری آرٹریز ہیں وہ ڈائلیٹ ہو جاتی ہیں اور جب وہ ڈائلیٹ ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے جو خون کا فلو ہے جو پریشر ہے وہ بڑا تیز ہو جاتا ہے اور آپ نے اکثر اوقات دیکھا ہوگا کہ اس طرح کی کنڈیشن میں یو you نو know, ہمارا چہرہ لال ہو جاتا ہے ہمارے کان لال ہو جاتے ہیں یو نو ہمارا چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے اور ہم ایک قسم کے جس طرح وہ ہائی الرٹ کنڈیشن نہیں ہوتی یو you نو know, ہم ہائی الرٹ کنڈیشن میں آ جاتے ہیں اسی طرح ہماری اور آرٹریز جو ہوتی ہیں مثلاً فار انسٹنس ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کی یو نو جو آرگنز ہیں یا ہمارے اسکن کو جو بلڈ فلو جا رہا ہوتا ہے یو نو وہ آرٹریز جو ہیں جو اسکن کو بلڈ فلو دے رہی ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو تنگ کر لیتی ہیں تنگ کیوں کرتی ہیں تنگ اسی لیے کرتی ہیں کہ وہاں کا جو خون ہے یا وہاں کا جو پریشر ہے اس کو وہ اس وقت اویلیبل کرتی ہیں ایک ایسے یو نو سسٹم کے لیے جس کی اس وقت ضرورت ہے اسی طرح دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کئی دفعہ اس طرح کی سچویشن میں جو سیلیویشن کا پروسیس ہے یو you نو know, وہ بھی کم ہو جاتا ہے اور اور ہمارا جو پرسپریشن ہے ہمیں ایک دم سے پسینہ بہت زیادہ آ جاتا ہے یو you نو know, کئی دفعہ ہمیں ٹھنڈے پسینے آ جاتے ہیں کئی دفعہ ایک دم سے یو you نو know, ہمارا فور ہیڈ ہمارا چہرہ ہمارا جسم جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے پرسپریشن سے اور پسینے سے تو یہ جو چینجز ہیں ان کا جو مقصد ہے وہ بیسکلی ہماری انرجی کو موبلائز کرنا ہے تاکہ ہم وہ ایکشن لے سکیں جو اس وقت ریکوائرڈ ہے تو اس سسٹم کو جو ہیلپ کرتا ہے ہماری اس وقت ایمرجنسی سچویشن میں ڈیل کرنے کے لیے یا کرائسس میں جو ہمیں ہیلپ کرتا ہے اس کو ہم سمپتھیٹک سسٹم کا نام دیتے ہیں the next thing I would like to talk about is کہ what is the function of the parasympathetic nervous system جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پیرا سمپتھیٹک نروس سسٹم جو ہے وہ ایک قسم کا is in opposition with sympathetic nervous system تو یہ جو پریفکس لگا ہے پیرا کا اس کا جو مطلب ہے ایکچولی اٹ مینس کہ الانگ سائڈ آف تو یہ جو ڈویژن ہے یہ سمپتھیٹک سسٹم کے ساتھ ساتھ ہی سائملٹینیسلی چلتی ہے اور ایک قسم کا اس کا پرپز جو ہے وہ بیلنس کریٹ کرنا ہے تو یہ جو پیراسمتک نروس سسٹم جو ہے it has a calming effect you know ایک کامنگ پروسیسز ہیں uh, جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پیرا پروسیسز ہیں فور اس میں نے ابھی بات پہلے کی تھی وہ uh, تیز کار کے آنے پہ اور بریک لگانے پہ اور پھر آپ کا سسٹم جو ہے انوالنٹریلی آپ وہاں سے بھاگتے ہیں یا جمپ مار کے سائڈ پہ ہوتے ہیں تو اس پروسیس میں you know whatever changes the muscular system goes through ان چینجز کو دوبارہ سے نارملائز کرنا جو ہے وہ پیرا سمپتھیٹک نروس سسٹم کا کام ہے اگر اگر سمپتھیٹک نروس سسٹم کام نہ کر رہا ہو تو آپ جسٹ امیجن کہ وہ سمپتھیٹک نروس سسٹم نے تو آپ کو بچا دیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہمیں یو نو کئی گھنٹے ہی لگ جاتے اپنے آپ کو سیٹل کرنے کے لیے لیکن یہ ایک ایسا انٹرسٹنگ نظام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو ہی سمپتھیٹک نروس سسٹم نے کام کیا اور اس کا کام پورا ہو گیا اور پرپز اس نے سرو کر لیا تو ساتھ ہی پیرا سمپتھیٹک سسٹم نے ٹیک اوور کر کے باڈی کو سیٹل ڈاؤن کر لیا اسی طرح ایک اور بڑی اچھی انٹرسٹنگ اگزامپل جو ہے پیراسمپیٹک سسٹم کی وہ یہ ہے کہ eh, وہ digestion of food food for instance I mean is something we we all all all are eating the time تو ڈائجیشن آف فوڈ میں بھی ایک ایک اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے وہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جی کیا رول ہے اس کا کہ when you eat a meal for instance the parasympathetic system جو ہے یہ میسج کیری کرتا ہے eh, ہر اسٹیپ پہ to regulate you know the digestive processes کو کہ ابھی آپ یو نو آپ نے کھانا پہلا رقمہ ہی لیا ہوتا ہے تو فوراً میسج اندر جاتی ہے کہ بھائی سیلیویشن کا پروسیس جو ہے وہ زیادہ ہو جانا چاہیے کیونکہ سیلیویشن کا پروسیس جب زیادہ ہوتا ہے تو اس سے جو ہمارے فوڈ کے کمپوننٹس ہیں یو نو وہ تھوڑے سے ڈیزالو ہونا شروع کرتے ہیں اسی طرح یو نو جب ہم ہم رکما کھاتے ہیں تو اندر فوراً پہلے سے میسج پہنچ جاتا ہے کہ جی کہ اسٹمک کو ایک خاص انداز سے یو نو اسٹمک کے مسلس کو کانٹریکٹ کرنا چاہیے تاکہ جو کھانا ہے وہ یو you نو know, اندر ہضم ہو سکے تو اسی طرح ایک ایمرجنسی سچویشن میں you you know know, body جب گزرتی ہے کسی بھی کرائسس یا ایمرجنسی سے تو اس کو بھی کام ڈاؤن کرنا اس کو بھی ریسٹور کرنا نارمل باڈی فنکشن کو واپس لانا یہ بھی پیرا نروس سسٹم کا ہی کام ہے تو یہ جو پیریفرل سسٹم ہے اس کی جو کمیونیکیشن آپس میں ہے وہ بیسکلی بارہ کرینیل نروز ہیں جو اس پورے سسٹم کو چلاتی ہیں میں اس وقت ان سب کا ذکر تو نہیں کرنا چاہوں گا لیکن ایک نرو جو ہے جس کو ویگس نرو کہتے ہیں اس کا خاص طور پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ ایک ایسی نرو ہے جو کہ برین سے یو نو نکلتی ہے اور باڈی کے بیشتر امپورٹنٹ جو میجر باڈی آرگنز ہیں ان سے برین کو کنیکٹ کرتی ہے you know such as the airways you know such as the lungs such as the heart such as intestines اور ان کو پھر ریگولیٹ کرتی ہے اور اور سمپتھیٹک اور پیرا سمپتھیٹک ایکٹیویٹی دونوں کو ریگولیٹ کرتی ہے اور ساتھ ساتھ چلاتی ہے تو اس سے آپ کو آئی تھنک ایک اچھا اب اندازہ ہو گیا ہوگا کہ نروس سسٹم جو ہے یہ کس طرح ریگولیٹ کرتا ہے مختلف باڈی کے سسٹمز کو اور برین جو ہے know how important and central part that has to play اب ہم اگلے سسٹم پہ میں موو کرنا چاہوں گا یہ جو سسٹم ہے اس کو ہم کہتے ہیں اینڈوکرائن سسٹم اینڈوکرائن سسٹم جو ہے اس کا بھی نروس سسٹم کے ساتھ ایک قریبی تعلق یا رشتہ ہے خاص طور پہ اس کا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آٹونامک نروس سسٹم کے ساتھ اس کا ایک قریبی جو ہے نا رشتہ وہ بنتا ہے یہ جو سسٹم ہے یہ یہ کئی فنکشنز جو ہیں آٹونک نروس سسٹم کے ساتھ شیئر کرتا ہے دو انداز شیئرنگ کا کئی دفعہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے لیکن ڈیفینیٹلی یہ چیزیں جو ہے شیئر کرتا ہے نروس سسٹم میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ جو نروس سسٹم ہے وہ بیسکلی الیکٹریکل وہ کمیونیکیشن جو ہے وہ الیکٹریکل اور کیمیکل میسجز کے تھرو کرتا ہے لیکن جو اینڈوکرائن سسٹم جو ہے یہ اپنی جو کمیونیکیشن ہے یہ صرف کیمیکل سبسٹینس کے تھرو کرتا ہے اور کیمیکل سبسٹینس کو ہم ہارمونس کا نام دیتے ہیں سو بیسکلی اینڈوکرائنل سسٹم جو ہے اس کی جو کمیونیکیشن ہے اس کی جو میسجنگ ہے وہ تھرو ہارمونز ہوتی ہے تو بیسکلی جو اینڈوکرائن سسٹم ہے یہ دراصل یو نو جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا with the autonomic nervous system screen پہ اس وقت آپ ایک تصویر دیکھ رہے ہوں گے جس میں ڈیٹیل میں سارے گلینڈس کے بارے میں ذکر کیا ہوا ہے اور ان کے نام بھی دیے ہوئے ہیں تو میں آپ کو ایک ایک کر کے ویسے ان سب گلینڈس کے بارے میں بھی بتاؤں گا تاکہ آپ کو ان کے بارے میں بہتر ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکے تو یہ ایچ ون آف دیز جو گلینڈس ہیں یہ سیکریٹ کرتے ہیں اسپیسیفک ہارمونس جو ہے directly into the bloodstream which then carries chemicals to various parts of the body تو وہ جو بلڈ اسٹریم میں جو کیمیکلز جاتے ہیں وہ جو اینٹر ہوتے ہیں وہ then they are forward to various parts of the body تو ان کی لوکیشن تو آپ کو نظر اسکرین پہ آئی رہی ہے اب ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال جو اس وقت اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ جو اینڈوکرائن اور نروس سسٹمز ہیں یہ in what way do the work together اور hand in hand you know are they associated اور is some sort of relationship between them تو yes they both are related یہ میں آپ کو بتا دوں کس طرح کہ اینڈوکرائن سسٹم جو ہے اس کا جو کنیکشن ہے یہ یہ ہائپوتھیلمس سے اس کا کنیکشن ہے in the forebrain and a gland that lies just below the forebrain is the pituitary gland تو پیٹیوٹری گلینڈ جو ہے جو ہائپوتھیلمس سے جو میسجنگ ہے یہ جو میسج آتی ہے وہ سب سے پہلے پیٹیوٹری گلینڈ کو آتی تو آپ نے تصویر میں بھی دیکھا کہ پیٹوٹری گلینڈ سب سے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے and it seems to have the most important kind of a role to play I would like to emphasise for you to keep this in mind that the hypothalamus جو ہے sends chemical messages to the pituitary gland کہ بھائی now you need to you know act out in other words release your pituitary hormones it is on this جب وہ پیٹیوٹری ہارمونس ریلیز ہوتے ہیں بلڈ اسٹریم میں کہ باقی جو اینڈوکرائنل جو گلینڈز ہیں وہ اپنی اپنی فنکشننگ شروع کرتے ہیں تو ان دیٹ وے اگر آپ غور کریں تو پیٹیوٹری گلینڈ جو ہے that has a very central role to play because کی جو میسج ہے وہ پیٹیوٹری گلینڈ سے اور گلینڈس کو ملتی ہے اسی لیے اکثر اوقات پیٹوٹری گلینڈ کو ماسٹر گلینڈ کا نام بھی دیا جاتا ہے تو ایچ اینڈ ایوری ہارمون جو ہے has its own specific effect on cells and organs of the body یہ چیز چین میں رکھنی بہت ضروری ہے کہ ہر جو ہارمون ہے اس کا ایک خاص اسپیسیفک اس کا ایک امپیکٹ اور ایک اثر ہے اور وہ ایک خاص پرپز کے لیے you know it is triggered تو ان دیٹ وے یہ جو ہارمونز ہیں ان یہ صرف فزیکل فنکشنز ہی نہیں انسان کے ڈٹرمن کر رہے ہوتے بلکہ لاٹ آف ٹائمس ان کا ایک سائیکولوجیکل افیکٹ بھی ہوتا ہے اور فار انسٹنس اکثر اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ آپ میں سے وہ لوگ جو لیٹ سے کہ جاگنگ کرتے ہیں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب آپ لوگ جاگنگ کرتے ہیں تو اس کے بعد یو نو ایک سینس ویل بینگ آتی ہے you know you feel high you feel good you feel good about yourself تو یہ یہ کیا ہے کہ بھاگنے سے ہمارے جو ایڈرینل گلینڈ ہے وہ جب اسٹیمولیٹ ہوتا ہے تو اس سے جو ہارمون پیدا ہوتا ہے وہ جو ہارمون ہے وہ ہمارے اندر ایک فیلنگ کے لیول پہ بھی ایک سائیکولوجیکل لیول پہ بھی اس کا ایک خاص اثر ہوتا ہے اور اور یو نو ایروبکس کے ایکسرسائز کے یہ چیز اکثر جو ہے ایکسپیرئنس کی جاتی ہے اسی طرح دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ they are some hormones like estrogens estrogens جو ہیں یہ ہارمون ہے جو کہ ٹپکلی فیمیلز میں ہوتا ہے you know it's the hormone جو ایگ سیلس کو ڈیولپ کرتا ہے اسی طرح ٹیسٹوسٹیرون از اندر ہارمون جو کہ از اے میل ہارمون اور یہ میلز کی ٹیسٹیز میں پروڈیوس ہوتا ہے اور یہ ہارمون جو ہے یہ اسپرم سیلس کو بناتا ہے تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو فیمل اور میل فنکشننگ ہے خاص طور پہ in terms of the reproductive system اس کا بہت گہرا تعلق ہے ان دونوں ہارمون سے اور انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ کئی دفعہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کئی ایسے کپلز ہوتے ہیں who are absolutely fine of their testosterone levels لیکن in spite of that they are having difficulty in you know having offspring تو وہاں پہ بلکہ ڈاکٹرز اور ریسرچرز جو ہے وہ کہتے ہیں ایک جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ there is too much stress that you are in your life تو اس میں اس سے آپ کے ہارمونل امبیلنس آ جاتا ہے اور اس سے کئی دفعہ یو نو وہ صحیح پرپورشن جو ہے وہ پروڈیوس نہیں ہوتا which is required for reproduction purposes purpose تو in that way the physiological endocrinological and psychological چیزیں یہ دیکھو ہینڈ ان ہینڈ مین ان کا بڑا قریبی ان دیٹ وے ایک دخل اور, تعلق ہوتا ہے اسی طرح you know are other hormones as well جن کا ہمارے بلڈ پریشر پہ اثر پڑتا ہے اور blood pressure you know is control by certain hormones as well اسی طرح ہماری جنرل باڈی گروتھ جو ہے وہ بھی مختلف قسم کے ہارمونز جو ہیں اس کو کنٹرول کرتے ہیں similarly the balance between various chemical جو ہیں such as calcium in the body I mean وہ بھی ہارمونس کے through the body manages and control self اور سملرلی کئی ہارمونز ایسے ہیں کہ جو ڈیفرنٹ یو نو ایمرجنسیز میں جس میں نے پہلے آپ کو مثال دی تھی اسپیسیفک سیچویشن میں they get triggered they have a role to play so as we saw earlier کہ ہمارا جو آٹونک نروس سسٹم ہے that has a very important role to play in relation to the endocrinal system شنٹن emergency go through your life so this endocrine system through a دیپوتھیلسو ٹری ایڈرینل یہ جو ہے ایکسس اس میں یہ تین ایلیمنٹس جو ہیں they play a very important part اب ہم تھوڑا سا واپس چلتے ہیں وہ پہلی مثال ایک جو میں نے آپ کو پہلے دی تھی وہ جو میں نے آپ کو دی تھی مثال کہ جی اگر if you were crossing a road اور ایک دم سے ایک بہت اسپیڈ پہ کار آ رہی ہو وہ وہ بریک لگائے اور نوائز پیدا ہو یو you نو know, اس میں آپ کا جو سسٹم ہے وہ فٹافٹ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بیسکلی وہ جو سسٹم ہے جو اس وقت کام کرتے ہیں اس ایمرجنسی میں وہ سسٹم ہے بیسکلی ہائپوتھیلمس کا جو سمپتھیٹک نروس سسٹم ہے وہ ریئیکٹ کرتا ہے اس طرح کی ایمرجنسی میں اور وہ جب ریئیکٹ کرتا ہے تو وہ ہائپوتھیلمس جو ہے وہ امیڈیٹلی سینڈز اے ہارمون یہ جو ہارمون ہائپوتھیلمس بھیجتا ہے اس کو کہتے ہیں کوٹیکوٹروپن ریلیزنگ فیکٹر یہ جو کوٹیکوٹروپن ریلیزنگ فیکٹر ہے یہ وہ ہارمون ہائپوتھیلمس جو ہے یہ یہ بھیجتا ہے ٹو دا پیٹوٹری گلینڈ تو اس سے یہ جب وہ بھیجتا ہے پیٹیوٹری گلینڈ کو تو اس سے پیٹیوٹری گلینڈ پہ جو اثر پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ pituitary gland then in return وہ ریلیز کرتا ہے اے سی ٹی ایچ تو اے سی ٹی ایچ جو ہے وہ ایڈرینو ٹراپک ہارمون کی ایبریویشن ہے اور اے سی ٹی ایچ جو ہے پیٹیوٹری گلینڈ اس کو یو نو ریلیز کرتا ہے into the bloodstream تو وہ پھر جو ہے وہ پھیلتا ہے بلڈ اسٹریم میں اور وہ پھر ورائٹی آف ہارمونس کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے especially you know adrenal glands کو وہ اسٹیمولیٹ کرتا ہے اور وہ جو ایڈرینل گلینڈز ہیں وہ ہیلپ کرتے ہیں اس طرح کی ایمرجنسی سچویشن کو ڈیل کرنے میں ایڈرینل گلینڈ جو ہوتے ہیں they are located on top of the kidneys یہ آپ نے اپنی ڈائگرام میں بھی آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کڈنی کے اوپر یو نو یہ لوکیٹڈ ہوتے ہیں دیز گلینڈس یہ they release several important hormones in response to various stresses in life various situation hormones they produce is called cortisol جو ہے it's basically hormone that control swelling خاص طور پہ if a person is injured if you are injured for instance اگر ہمیں چوٹ لگے تو رائٹ اوے جو ہمارا ایڈرینل گلینڈ ہے وہ کوٹیزول پروڈیوس کرتا ہے اور اس کا جو امیڈیٹ افیکٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ سویلنگ کو منیمائز کرتا ہے یو you نو know, وہ اس کو کم سے کم کرتا ہے وہ اگر ہم وہی مثال لے لیں جو میں نے پہلے آپ کو دی تھی کہ جب آپ نے کار ایک تیز کار اپنی طرف آتے دیکھی اور اگر اسے بچنے کے لیے آپ نے ایک دم سے جمپ ماری اور اس جمپ میں یو نو یو نو آپ نے اپنے اینکل فار انسٹنس پین کر لی تو یہ جو ہارمون ہے یہ امیڈیٹلی ایکٹ کرے گا اور آپ کی اینکل کی سویلنگ کو ریڈیوس کرے گا so you know so this all happens automatically یہ انوالنٹریلی یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں I mean this is the beauty of this whole system لیکن زین میں ایک چیز یہ رکھیے کہ اگر یہ کوٹیزول جو ہے جو اس طرح کی سچویشن میں کمس ٹو آر ریسکیو اور وہ سویلنگ ہونے سے ہمیں بچاتی ہے اور سوجن کو منیمائز کرتی ہے لیکن اگر یہ ہارمون جو ہیں یہ ایک حد سے زیادہ پروڈیوس ہو جائے اور اوور اے لانگ ٹائم یہ پروڈیوس ہوتے رہے تو they can also be harmful وہ آپ پوچھیں گے کہ what kind of harm can they do they can for instance lead to high blood pressure اور اسی طرح کئی دفعہ اگر یہ ایک حد سے زیادہ پروڈیوس ہو تو we also know know that different kind of جو you they can also be produce by by excess of these hormones جس طرح یو نو پیپٹک السر ہے یا اور یہ جو السرز ہوتے ہیں وہ اس کی وجہ سے پیدا ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے وہ ٹریگر ہو جاتے ہیں اس جگہ پہ میں دو امپورٹنٹ ایڈرینل ہارمونس کا ذکر کرنا چاہوں گا one is epinephrine and the second is norepinephrine یہ دو ہارمونس ہیں جو کہ ایڈرینل گلینڈس جو ہیں پروڈیوس کرتے ہیں دیز ہارمونس جو ہیں they work in conjunction with the sympathetic nervous system to produce such changes like for instance اگر ایک ایمرجنسی سچویشن ہے تو یہ ہارٹ کی اسپیڈ کو اسپیڈ اپ کر دیتے ہیں یا ریسپریشن ریٹ کو تیز کر دیتے ہیں یا اگر اگر شوگر کی کمی ہو رہی ہے تو لیور کا شوگر کا آؤٹ پٹ جو ہے اس کو تیز کر دیتے ہیں تاکہ شوگر لیول جو ہے وہ اندر یو نو بیلنس آؤٹ ہو جائے اور اندر انرجی جو ہے ہمیں اس وقت ریکوائرڈ وہ ہمیں مل جائے but once the emergency is past تو پھر جو سمپتھیٹک ایکٹیویٹی ہے وہ سبسائڈ کر جاتی ہے اور یہ جو ہارمونز ہیں ان کا کچھ نہ کچھ امپیکٹ جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے کنٹینیو کرتا ہے as as long they are in the bloodstream کیونکہ ذہن میں آپ رکھیے کہ ہارمون جو ہے وہ بلڈ اسٹریم میں ایک دم سے ختم نہیں ہو جاتا وہ رہتا ہے بلڈ اسٹریم میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے نروس سسٹم کی بات کی تھی تو وہاں پہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ نیورو ٹرانسمیٹر جو ہیں وہ جلدی سے یو you نو know, اپنا پرپز سرو کر کے وہ واپس چلے جاتے ہیں وہ بلڈ اسٹریم میں زیادہ دیر تک نہیں رہتے ہارمون جو ہے وہ بلڈ اسٹریم میں زیادہ دیر تک رہتا ہے تو ہارمونس کا جو اثر ہے وہ بلڈ اسٹریم میں کیونکہ زیادہ دیر تک رہتا ہے اس لیے one continues to experience the changes that come on the base of that for a much longer time اب میں بات کرنی چاہوں گا کچھ اور ایسے گلینڈس کی جو play a very important part in body system the first gland I would like to mention here is thyroid gland یہ جو تھائرائڈ گلینڈ ہے یہ basically you know it is in the neck اور یہ ایک ہارمون پروڈیوس کرتا ہے جس کا نام ہے تھائروکسین یہ جو تھائروکسین ہے یہ بیسکلی ہماری جنرل ایکٹیویٹی لیول جو ہے اور ہماری گروتھ پوٹینشیل جو ہے یہ اس کو ریگولیٹ یہ کرتا ہے جو اس کی کمی بیشی کی وجہ سے دو قسم کی ڈس آرڈر اور پرابلم جو ہیں وہ can come around the first is called hypothyroidism سے مراد ہے کہ تھائروکسین کی کمی کی وجہ سے جو کنڈیشن پیدا ہوتی ہے اس کو ہم ہائپو کہتے ہیں اور دوسری جو کنڈیشن ہے وہ اس کو کہتے ہیں ہائپر تھائیروڈیزم جہاں پہ ایکسیسو تھائرائڈ سیکریشن جو ہے یا ایکسیسو تھائروکسین جو ہے ایز اے ہارمون پروڈیوس ہو رہی ہو تو ہائپو جو ہے وہ invariably leads to low activity اور پیپل سفرنگ فرام ہائپوتھائیریڈیزم ان میں اکثر آپ کو ایک اور چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ موٹاپا نظر آتا ہے تو ان کا اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ان کا جو میٹابلزم ہے وہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے یو نو فیٹی ڈپوزٹس بھی زیادہ ان کے جمع ہوتے ہیں یہ ویٹ بھی زیادہ گین کرتے ہیں اور ان کا جو ایکٹیویٹی ہے وہ بھی سلو ہوتی ہے اکثر اوقات دیکھنے میں یہ آتا ہے ہمارے کلینکل ورک میں اور کلینکل پریکٹس میں کہ کئی دفعہ جب لوگ ڈپریشن کو لے کے آتے ہیں تو کئی دفعہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اتنا زیادہ مسئلہ شاید ڈپریشن کا نہیں ہے جتنا مے بی یو نو ہائپوتھورزم کا ہو تو ہائپوتھورزم کو ہمیشہ اس اس طرح کی کنڈیشن میں رول آؤٹ سائیکولوجسٹ کو بھی کرنا چاہیے اور اس کے لیے آج کل تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ ہیں you know T one T two T three کے ٹیسٹ ہیں جو کہ انویریبلی کروائے جاتے ہیں اس چیز کو رول آؤٹ کرنے کے لیے کہ ہم جس چیز کو مے بی ڈپریشن سمجھ رہے ہیں وہ کہیں ڈپریشن کی بجائے یو نو ہائپوتھورزم نہ ہو ہائپوتھائرڈزم جو ہے یہ ایسی کنڈیشن ہے جو کہ اکثر اوقات کنجینیٹل کنسیڈر کی جاتی ہے اور اگر اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو پھر اس کے کافی نقصانات بھی ہیں for instance in some people it can just you know cause to be very small stature جن کو ہم ڈوارف کہتے ہیں یو you نو know, ایک بہت کلینکل پکچر جو, جو اس کی جو ہو سکتی ہے وہ یہی ہو سکتی ہے کہ it can it can cause people to be very small آپ نے وہ چھوٹے چھوٹے قد کے ڈوافس بھی دیکھے ہوں گے تو ان کے پیچھے ایک ریزن یہی ہوتی ہے کہ ہائپر تھورزم کی وجہ سے because it's not you know it's not identified in time it's not diagnose in time it's not treated in time so therefore وہ بونے بونے رہ جاتے ہیں بڑے چھوٹے قد کے لوگ رہ جاتے ہیں کئی دفعہ اس کی وجہ سے اور اسی طرح کئی دفعہ اسی کی وجہ سے مینٹل ریٹارڈیشن بھی جو ہے وہ بھی کوز ہو سکتی ہے اس آج کل کے زمانے میں اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بہت آسان ہے کیونکہ بیسکلی آپ کو اسی ہارمون کی جو پریپریشنز ہیں فار انسٹنس تھائروکسین ہے thyroxine is available in the market you can buy it and you can use it as a oral supplement تو اس اورل سپلیمنٹ کے ساتھ آپ اپنا اندر کا جو ہارمونل لیول آپ کا تھائروکسین کا ہے اس کو آپ مینٹین کر سکتے ہیں لیکن اس میں ایک جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ساتھ ساتھ پیتھولوجی ٹیسٹنگ کے ساتھ آپ کو اپنا لیول آف تھائروکسین کو مانیٹر کرنا ضروری ہے تاکہ وہ کئی اورل یو نو میڈیکیشن کی وجہ سے اس میں کمی بیشی ضرورت سے زیادہ نہ ہو جائے اسی طرح جو ہائپر تھائرڈزم ہے اس میں اس کی جو مینیفیسٹیشن ہے وہ زیادہ تر اس فارم میں ہوتی ہے کہ پیپل بیکم اوور ایکٹیو کہہ لیجیے ان کے ایکٹیویٹی لیول بہت بڑھ جاتا ہے کئی دفعہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ اتنی انرجی جو ہے دوسرے شخص میں کیسے آ گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اکثر اوقات یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کا جو اٹینشن اسپین ہے وہ بڑا شارٹ ہو جاتا ہے اور کئی دفعہ تو آپ انہیں دیکھیں گے کہ ان کے ہاتھ جو ہے وہ ٹریمر ہاتھوں میں ٹریمر آ جاتا ہے اور کئی دفعہ یہ جو لوگ ہیں وہ suffer from hyperthyroidism you know they talk of lack of sleep نو انہیں انسومیا ہو جاتا ہے کہ ان کی نیند جو ہے وہ سات گھنٹے یا چھ گھنٹے کی بجائے تین گھنٹے کی ہو جاتی ہے اور اکثر اوقات ویٹ لاس کی پرابلم بھی ان میں آ جاتی ہے اگر ان کو اگر ٹریٹ نہ کیا جائے ہائپم کے پیشنٹس کو تو یہ یہ ایک کامن جو فارم اختیار کر لیتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں گریوس ڈیزیز تو گریوس ڈیزیز جو ہے اس میں patients suffering from this particular condition جو ہے you find to be restless irritable and confused in their manner تو یہ تین ایسے فیچرز ہیں جو اس میں آپ کو ملتے ہیں اب ایک اور گلینڈ کی میں بات کرنی چاہوں گا جس کو ہم تھائمس گلینڈ کا نام دیتے ہیں یہ جو تھائمس گلینڈ ہے یہ آپ اس اپنی اگر تصویر میں دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ گلینڈ جو ہے یہ چیسٹ کے چیسٹ پہ پایا جاتا ہے اور اس کا جو سائز ہے بچپن میں انفینسی میں وہ ریلیٹیولی کافی بڑا ہوتا ہے لیکن جوں جوں ہم بڑے ہوتے ہیں اور پیوبٹی کی طرف چلتے ہیں تو اس کا جو سائز ہے وہ چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے تھائمس جو گلینڈ ہے اس کی جو رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول ہے بچپن میں خاص طور پہ کیونکہ وہ اینٹی باڈیز کی ڈیولپمنٹ میں it plays a very important part اور اسی طرح ہمارا جو امیون سسٹم کی ڈیولپمنٹ ہے اس میں بھی وہ ایک بڑا مثبت کردار ادا کرتا ہے اور ہمیں بچاتا ہے مختلف چائلڈہڈ یو نو النسز اور ڈیزیز سے تو یہ بیسکلی تھائمس کا فنکشن تھا اسی طرح اب ہم آگے چلتے ہیں اور ایک اور بڑا امپورٹنٹ گلینڈ ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا اس کو ہم کہتے ہیں پینکریاس پینکریاز جو ہیں یہ اسٹمک سے ذرا نیچے یو نو ان کی لوکیشن ہے باڈی میں آپ کو اسکرین پہ تصویر میں پینکریز نظر آ رہے ہوں گے یہ اسٹمک سے ذرا نیچے یہ موجود ہوتے ہیں اور ان کا جو مین فنکشن ہے وہ بیسکلی ریگولیٹ کرنا ہے بلڈ میں شوگر کا لیول جس کو ہم کہتے ہیں گلوکوز تو یہ شوگر لیول جو ہے وہ بیسکلی پینکریز جو ہے اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں تو دو قسم کے ہارمونز جو ہیں پینکریز پروڈیوس کرتے ہیں ایک کا نام گلوکوگون ہے اور دوسرے کا نام انسولین ہے اور یہ دونوں جو ہارمونز ہیں یہ ایک قسم کا اپوزیشنل رول پلے کرتے ہیں یہ ایک دوسرے کو بیلنس آؤٹ کرتے ہیں گلوکوگن جو ہے اگر اس کی کنسنٹریشن ایک حد سے زیادہ بڑھ جائے ان دا بلڈ تو انسولین جو ہے اس کا کام ہے اس کو کم کرنا تو انسولین جو ہے وہ بیسکلی شوگر لیول کو کم کرنے کے لیے باڈی پروڈیوس کرتی ہے لیکن آپ کو پتہ ہے ایک بہت جو میجر کنڈیشن جس کو ہم ڈائبٹیز لائٹس کہتے ہیں یہ یو نو شوگر کی بیماری جس کو عام نام دیتے ہیں یہ شوگر کی بیماری جو ہے یہ بیسکلی کیا ہے اس کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے جو کہ پینکریاز جو ہے وہ اتنی سفیشینٹ کوانٹٹی میں انسولین پروڈیوس نہیں کرتے جتنی ریکوائرڈ ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے گلوکوگن کا جو لیول ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے اور انسولین کیونکہ کم پروڈیوس ہو رہی ہوتی تو اس کی وجہ سے ہمارا جو بلڈ میں شوگر کا لیول جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر ہمیں شوگر کی پرابلم جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے تو یہ کام بیسکلی پینکریس کا تھا کہ وہ اس لیول کو بیلنس آؤٹ کریں اور اس میں ایک بیلنس رکھیں اسی طرح جب شوگر لیول ہمارا بڑھ جاتا ہے بلڈ بلڈ شوگر کا لیول تو ہم کہتے ہیں کہ یو نو ایک ایسی جو کنڈیشن پیدا ہوتی ہے اس کو ہم ہائپر گلائسیمیا کا نام دیتے ہیں اور یہ جو کنڈیشن ہے یہ پرسس کرتی ہے اور اگر اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو یہ بہت نقصان دہ کنڈیشن ہو سکتی ہے کیونکہ sometimes it can cause you know coma and sometimes if not treated it can even cause death diabetes as you know is a condition جو فارچونیٹلی میڈیکلی کنٹرولیبل ہے یو نو دوائیاں بے شمار موجود ہیں جن کے استعمال سے ہم اپنے بلڈ لیول کو میں شوگر کے لیول کو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن انسولین کی انسپیکشن جو ہے وہ وہ ساتھ ساتھ ریگولر بیسس پہ ہونی ضروری ہوتی ہے as far as you know talking in detail about diabetes is concern we will be doing that in اندر لیکچر آج کے لیکچر میں you know I not be going to any further detail as far as diabetes is concern but I think what is very important at this juncture for us to know is کہ how these things are closely connected اور آج کے لیکچر میں اگر آپ دیکھیں تو we started you know from talking about the peripheral nervous system ہم نے اس میں دیکھا کہ how the sympathetic and the parasympathetic nervous system زے you know work together simultaneously پھر ہم نے یہ دیکھا کہ how the hypothalamus which is part of the central nervous system what how is associated and what close relationship it has with endocrine system اور اینڈوکرائن سسٹم میں آپ نے دیکھا کہ پیٹیوٹری گلینڈ فار انسٹنس جو ہے اس کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے کہ ہر وہ میسج جو ہائپوتھیلمس سینٹرل نروس سسٹم جو ہے وہ پیٹیوٹری گلینڈ کو دیتا تھا یا دیتا ہے اس کو پیٹیوٹری گلینڈ پھر آگے پاس آن کرتا ہے in stimulating other endocrine gland جو ہیں اور پھر ہم نے ان گلینڈس کو کے بارے میں بات چیت کی تو you know it is just fascinating کہ how how this endocrinal system ہمارا جو ہے یہ ہمارے سائیکولوجیکل بیہیویئرس کو سائیکولوجیکل اسٹیٹ آف مائنڈ کو ہمارے فزیکل اسٹیٹ آف مائنڈ کو how these things how they can have effect on them without us very realizing کہ ان کا کتنا گہرا ہماری لائف کی کوالٹی پہ اثر پڑتا ہے اور اس کے ساتھ میں آج کا جو لیکچر ہے میں اس کو I would like to bring it to an end تو ان شاء اللہ we'll see each other again next time with next lecture اور اس وقت تک کے لیے خدا حافظ شبہ خیر